یاہیا قطان نے بیان کیا ان سے عبید اللہ عمری نے ان سے نافے نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثنیہ علیہ یعنی مقام قدا کی طرف سے داخل ہوتے جو بتحا میں ہے اور ثنیہ سفلی کی طرف سے نکلتے تھے یعنی نیچے والی گھاٹی کی طرف سے صحیح بخاری حدیث تمر ایک ہزار پانچ سو چھہتر